نماز کے آداب نمبر ایک نماز کے لیے تہارت اور پاکی کا پورا پورا خیال رکھیے وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور آزائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے نمبر دو صاف ستھرے سنجیدہ مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خزو زینت کلی مسجد اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو نمبر تین وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے ان نسلا سلاد کا نہ کتاب موپوتا مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر اچھی طرح وضو کر کے خوشی و خضو سے ادا کیا تو خدا اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے نمبر چار نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے البتہ سنتیں گھر میں پڑھنا بھی اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے وہ دوزق اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر لوگوں کو نماز با جماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ہزار مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ دوڑ کر آئیں جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف تنہا نماز پڑھنے سے دو آدمیوں کی جماعت بہتر ہے پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے نمبر پانچ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے رکو سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے پھر سجدے میں جائیے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھ لیا کیجیے وجبرنی وعافنی ورزقنی خدایا تو میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر مجھے سیدھی راہ پر چلا میری شکستہ حالی دور فرما مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اس کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے فرمایا رکو اور سجدے ادھورے ادھورے کر کے نمبر چھ آزاں کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے آزاں سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے نمبر سات ازاں بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے ازا دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا معزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں معزن کے حق میں گواہی دے گا جو شخص جنگل میں اپنی بکریاں چراتا ہو اور ازا کا وقت آنے پر اونچی آواز سے ازاں کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی نمبر آٹھ اگر آپ امام ہیں تو آپ آداب و شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائیے اور مقتدیوں کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی نمبر نو نماز اس طرح خوشو و خضو سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی حیبت تاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہو نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا بدن کھجانا داڑھی میں خلال کرنا ناک میں انگلی ڈالنا کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے نمبر دس نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو نمبر گیارہ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے مارے بندھے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اس قدر تیز تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس چڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں نمبر بارہ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریے بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل دماغ احساسات جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے نمبر تیرہ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش فرمایا آپ نے ایک سو کی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سو کی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذالک کا للذاکرین اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات کے گئے پر بلا شبہ نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نمبر چودہ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پرانے شریف پڑھیے اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیے سمجھ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے نمبر پندرہ نماز پابندی سے پڑھیے کبھی ناغا نہ کیجیے ممنوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغا نماز پڑھتے ہیں المسلین دائمون مگر نمازی لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ التظام کرتے ہیں نمبر سولہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں بارہ رکاتیں پڑھتا ہے اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے نمبر سترہ سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو خدا اس نماز کے تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنن و نوافل اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے نمبر اٹھارہ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیے نمبر انیس فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی سات بار یہ دعا پڑھیے اللہ من النار خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فجر و مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے سات بار یہ دعا پڑھ لیا کرو اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے نمبر بیس ہر نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ کہیے اور یہ بھی دعا پڑھیے اللہ والاکرام خدایا تو سلام ہے سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے تو خیر و برکت والا ہے اے عظمت والے اور نوازش والے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو تین بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے نمبر اکیس جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا پورا اہتمام کیجیے صفیں بالکل سیدھی رکھیے اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھر جائیں پیچھے دوسری صفیں نہ بنائیے ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تمبی ہی فرمائی خدا کے بندو اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازمن اہتمام کرو ورنہ خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اسے خدا جوڑے گا اور جو کسی صف کو کاٹے گا خدا اسے کاٹے گا نمبر باویس بچوں کی صف لازمن مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے میں زحمتیں پیش آئیں یا بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں اپنے ساتھ رکھیے اور عورتوں کی صفیں یا تو سب سے پیچھے ہوں یا الگ ہوں اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو اسی طرح عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے